ام مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی بس میں نے آپ کی کا اندازہ لگایا تو محسوس کیا کہ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت فرمائی ہے اور حدیث بیان کی پھر آپ نے دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قرعت کی میں نے آپ کی قرآت کا اندازہ لگایا تو میں نے سمجھا کہ آپ نے سورہ آل عمران تلاوت کی ہے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستاسی